السلام علیکم today's lecture number 34 four of C S two zero one introduction to programming آج کے لیکچر میں ہم آبجیکٹس اور ان کی اریز کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ جی ان کا فری اسٹور کے ساتھ کیا انٹریکشن ہوتا ہے then we will talk about new and delete operators and maybe we will have an if time the overloading of the array operator so let us start by looking at arrays of objects دیکھیں آبجیکٹس جو ہیں what are they they are instance of a class what is a class class is nothing but a user defined data type جب ہم نے کہہ دیا کہ جی کلاس ایک ڈیٹا ٹائپ کو ڈیفائن کرتی ہے اور پھر ہم اس کے آبجیکٹس انسٹینشیٹ کر سکتے ہیں it's the same way of same کہ جی ایک انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے اور اس کے ہم انٹیجرز کریٹ کر سکتے ہیں تو اگر ہم انٹیجرز کریٹ کر سکتے تھے تو we have already work with arrays of integers so why can not we work with arrays of objects certainly we can and the declaration is very very similar in fact is exactly identical the way we do that is to declare an arrays of objects اگر ڈیٹ ہے فار ایگزامپل ہمارے پاس تو ہم کہہ دیتے ہیں date space my dates with in square brackets ten this line says my dates is an array of ten ڈیٹ آبجیکٹس نا تھوڑا سا یہاں پہ جو ٹرکی بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ آبجیکٹس اس لائن کے ساتھ کریٹ ہو جائیں گے میمری کے اندر اگر آبجیکٹس کریٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یاد ہے آپ کو for every object created a constructor is called now have already dealt with constructors to quite an extent and we have said that look by and large ہم اپنی جب کلاسز کریٹ کریں گے تو ان کے ساتھ کنسٹرکٹرز ہم خود ڈیفائن کر رہے ہوں گے سو so, جب ہم ایسی کوئی لائن لکھ دیتے ہیں ڈیٹ مائی ڈیٹس ٹین تو ہر آبجیکٹ کے لیے from my dates zero my dates one all the way up to my dates nine ایک ایک دفعہ کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہوتا ہے اور کنسٹرکٹر کس کلاس کا ڈیٹ کلاس کا یہاں پہ ہم نے کوئی انیشلائزیشن نہیں کی سمپلی ایک ارے کریٹ کی ہے تو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر جو بھی ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے وہ کال ہوگا یاد رہے کہ اگر ہم وہی پرانے والا ڈیٹ کلاس استعمال کر رہے ہیں جس میں ہم نے منتھ ڈے اور ایئر رکھے ہوئے تھے اور پھر ان کو کوئی ڈیفالٹ ویلیوز بھی دی ہوئی تھیں تو وہ ڈیفالٹ ویلیوز والا کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہوگا اگر کوئی کنسٹرکٹر تھا وچ ٹک نو آرگومنٹس تو پھر وہ کال ہو رہا ہوگا and so on but a constructor will be called for every object that is create by declare can be somehow initialise this array wildly the same as initialising array of native data types دیکھیں انٹیجر کے لیے ہم کر لیتے تھے کہ جی انٹ انٹ ارے ٹین اور پھر ایکل ٹو لکھ کے بریسز لکھ کے ہم دس انٹیجر لکھ دیتے تھے اور وہ دس انٹیجر جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس ایرے کے ہر ڈفرینٹ ایلیمنٹ کو اسائن ہو جاتی تھیں ویلیوز یہاں پہ بھی ہم ڈیٹ مائی ڈیٹس ٹین لکھ کے ایکول ٹو کا سائن لکھ کے بریسز کے ساتھ ہم دس انیشلائزرز دے سکتے ہیں وہ انیشلائزرز کیا ہو سکتے ہیں دے کین بی کنسٹرکٹرز یعنی we code actually write date اور پھر پیرس کے اندر منتھ ڈے اور ایئر کی ویلیو ون انیشلائزر کیونکہ کنسٹرکٹر نے کام کر کے ایک ڈیٹ آبجیکٹ ریٹرن کرنا ہے اس کی ویلو مائی ڈیٹس کے پہلے ایلیمنٹ یعنی مائی ڈیٹس آف زیرو کو اسائن ہو جائے گی یہاں پہ تھوڑا سا رک کے نا ایک بات میں ریویو کرتا چلوں دیکھیں سی اور سی پلس کے سی پلس پلس کے اندر جو اریز ہیں they are zero based whenever we declare an array of ten objects ان کے انڈیکس جو ہیں وہ زیرو سے شروع ہوتے ہیں اور ٹین مائنس ون یعنی نائن پہ ختم ہوتے ہیں if you declare of fifty six objects تو اس کا انڈیکس جو ہے وہ زیرو سے شروع ہوگا اور ففٹی فائیو تک جائے گا یعنی fifty six minus one why I mentioning this is this one of you submitted code for me to review اور اس کے اندر اسٹرنگ یعنی کیریکٹر ایرے ہینڈل کی ہوئی تھی اور انہوں نے ایک بڑا سٹل سا مسٹیک کیا ہوا تھا انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ ایک اسٹرنگ ارے لے کے اس کو ان ریورس آرڈر پرنٹ کیا جائے میں نے آپ کو لیکچر کے دوران بھی کہا تھا کہ جی ایکسپیریمنٹ کریں لکھنے کی کوشش کریں the code was well written the program was well thought out quite simple اس نے ایک انپٹ لی یوزر سے ایک ارے کو پاپولیٹ کر دیا لیٹ سے پانچ انٹیجرس کو اور پانچ کیریکٹرس کو اور پھر اس کو ریورس پرنٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک لوپ لکھی فرق یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی اس ارے کا سائز ہے لیٹ سے ارے سائز تو انہوں نے ان پٹ کے لیے جو لوپ لکھی وہ تو اسٹینڈرڈ لکھی for i equal to zero i less than array size i plus plus اور سی ان کے ساتھ انٹ یا کیریکٹر ارے آف آئی کو پڑھ لو اب یہاں پہ اگر فور لوپ کے اندر آئی کو دیکھیں تو وہ زیرو سے چلا اینڈ لیس دین ارے سائز تک گیا جو بھی ارے سائز کی ویلو تھی جب اس کو ریورس کرنے کی باری آئی نے کہا جی کہ اوکے ارے تو میرے پاس پوری کی پوری ہے تو کیوں نہ ہم لاسٹ ایلیمنٹ سے پرنٹنگ شروع کریں اور شروع کے ایلیمنٹ تک پرنٹنگ کرتے جائیں تو انہوں نے لوپ لکھی for i equal to array size i greater than equal to zero i minus minus اب اس لائن کو ذرا سا غور سے دیکھ لیں شروع انہوں نے کیا with i equal to array size which is the size of the array کتنے ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر ختم اس کو کیا زیرو پہ i greater than equal to zero تک چلنا ہے اس نے زیرو پہ ختم کیا اور پھر ڈیکریمنٹ کیا آئی کو greater than equal to zero تو بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ارے کا element number zero is the first element but ان کا اسٹارٹنگ پوائنٹ غلط تھا وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا i equal to array size array size as I just mention اگر ٹین ہے تو ٹینتھ ایلیمنٹ انڈیکس ایلیمنٹ کوئی نہیں ہے ٹینتھ ایلیمنٹ کا index is actually nine so اس لوپ کو شروع ہونا چاہیے تھا for i equal to array size minus one سے شروع ہونا چاہیے تھا and then i greater than equal to zero پہ ختم ہونا چاہیے تھا نتیجہ کیا ہو رہا تھا کہ جی وہ یاد ہوگا اگر اگر اسٹرنگ ہوتی ہے یہ تو کیریکٹر ارے تھی اگر اسٹرنگ ہوتی تو وہاں پہ نل کیریکٹر پرنٹ ہونے کی کوشش ہوتی کیونکہ ارے سائز پہ نل کیریکٹر بیٹھا ہوتا but nonetheless you have to be careful whenever handling arrays that they are zero based again just continuing that and making sure that the point comes home کئی دفعہ اپنی کنوینئنس کے لیے ہم ون بیسڈ انڈیکسنگ چاہتے ہیں تو اگر آپ ڈیٹ کا اگزامپل دیکھیں کتاب میں بھی اور کچھ آپ کو ہینڈ آؤٹس میں بھی شاید دیا ہو تو ڈیٹس کے لیے ہم نے انٹرنلی منتھس بھی رکھے ہوئے منتھس کی ایک ایرے رکھی ہوئی ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کسی بھی تاریخ کا مہینے کا نمبر ہمیں پتا ہو پانچواں مہینہ تو اس ایرے میں سے اس مہینے کا نام ہمیں مل جائے so if we have month value is five in a date object then the month name should be May problem is کہ اگر منتھس کی ارے ہم 12 نیمس کی رکھیں تو اس کے انڈیکسز چلیں گے 0 ٹو 11 منتھ کی ویلو جو ڈیٹ آبجیکٹ میں پڑی ہوگی وہ ہوگی 5 تو اگر ارے میں انڈیکس 5 دے کے آپ حاصل کریں گے مہینے کا نام تو وہ مے نہیں آئے گا جون آ جائے گا because that is the six element so be careful when handling elements like this اس کے لیے ہم نے ایک بڑی سمپل ٹرک کی ہے and when memory is not a problem and in this case it is not you can use it کہ ہم نے مہینوں کی ناموں کی جو ارے تھی وہ 13 لینتھ کی ڈیفائن کی اور اس کا پہلا ایلیمنٹ یعنی جس کا انڈیکس زیرو ہے اس کو رہنے دیا ایمٹی رہنے دیا اور پھر جنوری فیبری مارچ سے شروع ہو گئے پروگرامنگ کے اندر ہمارے لیے آسانی کیا پیدا ہوئی کہ کہیں پہ بھی میں کہوں month name of month number تو آٹومیٹیکلی صحیح مہینہ مجھے ملے گا so sometimes you waste a little bit of memory we wasted the the zeroth location in month name array but you get a lot of programming convenience out of it the less please never forget that C and C plus plus arrays are zero based now going on to our objects and arrays of objects let a see way we work میں نے کہا کہ اگر ہم دس ڈیٹس کی ایک ایرے کریٹ کر رہے ہیں تو دس دفعہ کنسٹرکٹر کال ہوگا اور اس ایرے کو اگر ہم انیشلائز بھی کرنا چاہیں ڈیکلوریشن کے وقت تو ہم نارمل اپنا سنٹیکس استعمال کرتے ہیں کہ بریسز کے اندر دس انیشلائزرز دے سکتے ہیں انیشلائزرز کے لیے ہم کنسٹرکٹرز بھی دے سکتے ہیں اور کنسٹرکٹر جو ہے وہ کنسٹرکٹر بائی نیم کال ہو جائے گا so it will see date and with in parenthesis جو بھی ہم نے منتھ ڈے ایئر دینا ہے وہ آپ دیتے جائیں گے دس دفعہ دس آبجیکٹس انیشلائز ہو کے ارے میں پلیس ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس اوور لوڈیڈ ہیں تو you can can mix and match you date date پہلا آبجیکٹ جو اس کو انیشلائز کر رہے ہیں منتھ ڈے ایئر دوسرا ارے کا ایلیمنٹ جو ہے اس کو انیشلائز کر رہے ہیں date zero one Jan two zero zero two and so on so you can mix and match constructors اگر آپ کے پاس کوئی ایسی کلاس ہو جس کے اندر مے بی ایک سنگل ایلیمنٹ پڑا ہو فار ایگزامپل ہماری وہ اسٹرنگ کلاس تھی تو اسٹرنگ کلاس جو ہے وہ ڈائریکٹلی بھی انیشلائز ہو سکتی ہے by just passing it a character string so you could have said ایک اسٹرنگ ارے بنا دو اور اس میں کنسٹرکٹر کی بجائے سیدھا اسٹرنگ آپ لکھتے ہیں وہ بھی اسائن ہو جائے گا ارے ایلیمنٹ کو آپ اسٹرنگ کا کنسٹرکٹر کال کر لیں اس کی جتنی بھی ورائٹی ہے you can do that so there is a myriad of ways they are many ways that you can initialize an array of objects جو چیز یاد رکھنے والی ہے جب بھی آپ ایک آبجیکٹس کی ارے کریٹ کرتے ہیں تو ہر آبجیکٹ کے لیے کنسٹرکٹر کال ہوگا please remember that that is very important and you can do it very simply you can prove it to yourself by writing a dummy constructor of any dummy class اور اس کے اندر ایک لائن لکھ دیں کہ جی constructor being called cout کے ساتھ ڈسپلے کر دیں اس کے بعد مین پروگرام میں simply declare an array of those objects and complete the main program اس کو جب آپ چلائیں گے اگر آپ نے دس ایریز دس آبجیکٹس کی ایرے کریٹ کی ہے تو آپ کو کنسٹرکٹر بینگ کالڈ دس دفعہ نظر آئے گا so it's important to realize that constructors are called یہ پوائنٹ ایکچولی سیلف آبویس ہے کیونکہ کنسٹرکٹر کا اس کی وجہ کیا ہے ایگزٹ کرنے کی the object behind a constructor objective behind a constructor let's not confuse the words the objective behind a constructor is to give us object that is properly initialized and therefore whenever we create an array we do not want to have object that are not initialize properly strings کی ارے لے لیں اسٹرنگس کی ارے نے کیا کرنا ہے یا تو بفر کی الوکیشن کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی میمری سے جگہ لینی ہے ہر اسٹرنگ آبجیکٹ کے لیے اور اگر ان آبجیکٹس کی ارے بنی ہو تو ہر ارے ایلیمنٹ کے لیے علیحدہ علیحدہ بفر ایلوکیٹ کرنا لازمی ہے اس کے لیے کنسٹرکٹر کال ہوگا so please be aware of that question یہ ہے کہ ہم ڈائنامیکلی آبجیکٹس کی اریز جو ہیں وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں answer is as usual yes we can do that we have the new operator to do that so اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس اسٹرنگ کی کلاس ہم لے لیں ہم کہتے ہیں string star text this line simply declare دیکھ is a pointer to an object of type string اگر پوائنٹر ہے تو اس کے ساتھ ہم ارے بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں سو ہم we can go down and text equals new string اور اسکوائر بریکٹس کے اندر جتنے بھی آبجیکٹس چاہیے لیٹ سے فائیو سو ہم نے کہہ دیا text equals new string five what this does is free store سے پانچ اسٹرنگ آبجیکٹس کی جگہ ایلوکیٹ کر کے ان کے کنسٹرکٹرز کال کر کے اس ارے آف فائیو اسٹرنگس کا جو اسٹارٹنگ ایڈریس ہے وہ ٹیکسٹ میں رکھ دیا جاتا ہے نا نوٹس یہاں پہ ایک تھوڑا سا ڈفرینس آ رہا ہے whenever you use new to allocate storage for objects یہاں پہ ہم ان کو انیشلائز نہیں کر سکتے انیشلائزیشن صرف ڈیکلریشن لائن کی طرح ہو سکتی ہے اگر ہم کہتے اسٹرنگز مائی اسٹرنگز فائیو تو پھر ہم اسٹرنگ مائی فائیو کر کے آگے انیشلائزر دے سکتے تھے جب ہم نے نیو کے ساتھ جگہ ان کے لیے الوکیٹ کی تو ہم انیشلائزر نہیں دے سکتے اگر انیشلائزر نہیں دے سکتے تو کون سا کنسٹرکٹر کال ہوگا آبجیکٹس تو کریٹ ہو رہے ہیں لہٰذا اگر آبجیکٹس کریٹ ہو رہے ہیں ان کے کنسٹرکٹر کال ہوں گے آنسر از ڈیفالٹ کنسٹرکٹر وہ کنسٹرکٹر جس کو کوئی ہم آرگومنٹس پاس نہیں کرتے وہ کلاس کے لیے موجود ہے اگر آپ نے نہیں لکھا تو سی پلس پلس پرووائڈ کر دے گی بٹ نارملی وہ بھی ہم نے لکھا ہوتا ہے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر تو نیو کے ساتھ جب بھی آپ ایک ارے آف آبجیکٹس کریٹ کرتے ہیں تو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہو جاتا ہے ان اریز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ڈیلیٹ آپریٹر کام کی کام آتا ہے اور وہ اسی طریقے سے کام کرتا ہے جو کہ نیٹو ڈیٹا ٹائپس کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر کچھ ورڈ آف کوشن لازمی ہیں جب ہم ایک ارے کو ارے آف آبجیکٹس کو نیو کے ساتھ ایلوکیٹ کرتے ہیں تو جب اس کو ڈیلیٹ کرنے جاتے ہیں it is important to tell the delete operator کہ جی ایک ارے ڈیلیٹ ہو رہی ہے سو so, اسی ایگزامپل کو لے لیں ہم نے کہا string star text so text is a pointer to string اور پھر ٹیکسٹ کو کہا text is equal to new string five پانچ اسٹرنگ آبجیکٹس کریٹ ہوئے ان کا اسٹارٹنگ ایڈریس اور وہ کنٹینگوس میموری میں ہوں گے کا اسٹارٹنگ ایڈریس ٹیکسٹ کو ایلوکیٹ ہو گیا ہم نے استعمال کیا یہ string objects array of strings استعمال کیا اپنے پروگرام میں اور ختم کرتے وقت ہم نے کہا ڈیلیٹ ٹیکسٹ اگر ہم ڈیلیٹ ٹیکسٹ لکھ دیں گے کیا ہوگا واٹ ول ہیپن از کہ جی ڈیلیٹ کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ ارے ڈیلیٹ ہو رہی ہے اور ریمبر کہ whenever an object goes out of existence تو اس کا ڈسٹرکٹر کال ہوتا ہے ان دس کیس کیونکہ اسٹرنگ آبجیکٹس ہیں ہم چاہیں گے کہ اس کا ڈسٹرکٹر کال ہو کیونکہ اسٹرنگ آبجیکٹ نے بذات خود اندر کچھ میمری ایلوکیٹ کر رکھی ہے سو وہ میمری فری کر کے فری اسٹور پہ ڈالنا لازمی ہے لیکن ہم نے لکھ دیا ڈیلیٹ ٹیکسٹ اس سے کیا ہوگا جو ٹیکسٹ کے اندر ایڈریس پڑا ہوا ہے that happens to be the first object in the array so actually text of zero کا ایڈریس پڑا ہوا ہے ٹیکسٹ کے اندر سو delete text will simply delete text of zero the object text square bracket zero ایک آبجیکٹ ڈیلیٹ ہوگا ایک آبجیکٹ کا ڈسٹرکٹر کال ہوگا اور ایک آبجیکٹ کی میموری فری ہو کے فری اسپیس پہ چلی جائے گی text one text two text three text four کے آبجیکٹس وہیں کے وہیں پڑے رہ جائیں گے یعنی ان کی میموری الوکیشن ویسے کی ویسے رہے گی اور میموری ضائع ہو جائے گی ضائع ان دا سینس کہ آر پروگرام اور other program running on that computer will not be able to use that memory new operator ارے دا ڈیلیٹ آپریٹر اور وہ ارے ڈیلیٹ کے بعد آپ ایم ٹی اسکوئر بریکٹس لکھیں سو اس ڈیلیٹ اسکویئر بریکٹس ٹیکسٹ اب کیا ہوتا ہے جیسے ہی ہم یہ لائن لکھتے ہیں تو ڈیلیٹ آپریٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایک ایرے ڈیلیٹ کی جا رہی ہے نا the compiler will go back and look at کہ یہ جب ایرے ایلوکیٹ کی گئی تھی تو اس وقت کتنی جگہ لی گئی تھی سو اٹ ول ڈسکور کہ جی ہاں پانچ اسٹرنگ آبجیکٹس ہم نے یہاں پہ ایلوکیٹ کیے تھے سو so, اب وہ پانچ اسٹرنگ آبجیکٹس کو ڈی ایلوکیٹ کرنے جائے گا پانچ ڈسٹرکٹر کال ہوں گے پانچ دفعہ میموری فری ہوگی پوری ایرے ایرے جو ہے وہ پراپرلی ڈسٹروائے ہو سکے گی یہ چیز اپلیکیبل ہے whenever you doing memory allocation if you do something like new int ten we allocate space for an array of ten native data type ہے سمپل سی جگہ لیتا ہے اور پھر اس کو ہم اسائن کیا تھا لیٹ سے آئی پی ٹی آر کو I pointer is equal to new int ten اور آگے جا کے ہم کہہ دیتے ہیں delete I P T R that will free all of the space allocated by the I point but it's a bad usage usage خراب ہے you must always use the delete with the array notation bracket I P T R اور ڈیلیٹ اسکویئر بریکٹ اور whatever you doing whenever you have use new to allocate an array of objects for example ہم یہی ایلوکیشن اگر کرنا چاہیں کہ نیو کو استعمال کریں اور ڈیٹ کلاس کے آبجیکٹس بنائیں تو دیکھیں وہاں پرابلم تھوڑا سا کم نوعیت کا ہے بیکاز ڈیٹ کے اندر کوئی میموری مینیپولیشن نہیں ہو رہی اسٹرنگ کے اندر ہو رہی تھی so we could actually create an array of that objects and then eventually using new and eventually use the delete operator without defining an array but it's a bad idea bad idea کیوں ہے دیکھیں آبجیکٹ بیسڈ پروگرامنگ یا آبجیکٹ پروگرامنگ کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی امپلیمنٹیشن اور انٹرفیس کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے ہم ایک کلاس لکھتے ہیں اس کلاس کو ہم پبلش کر دیتے ہیں فار یوز بائی ادرز ہم نے اس کا ایک انٹرفیس ڈیفائن کر دیا اگر انٹرفیس ڈیفائن کر دیا تو user have started using that class دو مہینے یا دو سال کے بعد we find out we have a brand new idea میں اس کلاس کو بہت زیادہ ایفیشینٹ بنا سکتا ہوں بٹ انٹرفیس کو میں چینج نہیں کروں گا میں اس کی امپلیمنٹیشن کو ہاتھ لگاؤں گا I will change the implementation make the class may be ten thousand times faster than my previous implementation of the class and the users don't have to change their programs they simply recompile and they go they got a new version but the interface remain the same وہی بات یاد رہے جو میں نے گاڑیوں کا اگزامپل دیا تھا کہ انیس سو آٹھ کی گاڑی یا آج کل کی گاڑی انٹرفیس تقریباً برابر ہے تو ہمیں آج کی بھی گاڑی چلانی آتی ہے پرانی مل جائے وہ بھی چلا لیں گے لیکن امپلیمنٹیشن ٹوٹلی بدل چکی ہے اب دیکھیں میں نے ایگزامپل دیا کہ جی ڈیٹ کلاس کے اندر ہم میموری ایلوکیشن نہیں کر رہے تھے لہٰذا ہم ڈیلیٹ کے ساتھ وداؤٹ ایرے نوٹیشن ہم پوائنٹر ڈیلیٹ کر دیتے تو اٹ واز سیف کل کو ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن بدل دی اور ڈیٹ کلاس کے اندر کچھ مینیپولیشن کرنی شروع کر دی ادھر پروگرامرز جو اس کو استعمال کرتے رہے ہیں انہوں نے ڈیلیٹ بڑے مزے سے استعمال کیا ہوا تھا ود آؤٹ ڈکلیئرنگ اٹ کہ یہ ڈیلیٹ کے ساتھ ایرے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو رہی ہے what happens well the program doesn't break down but a continuous memory loss is happening every time you delete ایک آبجیکٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا باقی نہیں ہوں گے ان کی میمری eh, مطلب واپس فری اسٹور پہ نہیں جائے گی memory leaks will happen so it is good programming practice that whenever you use the new operator to allocate space for an array native data type ہو یا آپ کی کلاس کے آبجیکٹس ہوں تو ڈیلیٹ آپریٹر کے ساتھ بھی آپ ارے نوٹیشن استعمال کریں ڈیلیٹ اسکوئر بریکٹس ایمٹی اور پھر پوائنٹر کا نام جو کہ ارے کو پوائنٹ کر رہا تھا اس سے ہمیشہ میموری ڈی ایلوکیشن پراپرلی ہوگی ڈسٹرکٹر ہو نہ ہو that's a different issue but just a matter of programming style you should always use this notation اب ذرا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نیو اور ڈیلیٹ جو ہیں میں ان کو آپریٹرز کہہ رہا ہوں ان کو ہم اوور لوڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں اگر کر سکتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اوور لوڈ کرنا چاہیں گے well the first answer is yes we can overload new and delete ان کی اوور لوڈنگ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ they can be overloaded as member function of a class اور they could be overloaded as non member function which means global new اور ڈیلیٹ جو ہے وہ اوور لوڈ کر دیں کیوں ہم کرنا چاہیں گے ویل well, کچھ وجہ ہیں وہ تھوڑی سی ایڈوانس پروگرامنگ کی طرف جاتی ہیں لیکن sometimes we want a program to run in a specific amount of time ہم کہتے ہیں کہ جب بھی ہم میموری ایلوکیٹ کریں نمبر ون وہ ایلوکیشن فیل نہیں ہونی چاہیے اور وہ اتنے مائکرو سیکنڈز کے اندر ہمارے پاس واپس ریزلٹ آ جانا چاہیے کئی دفعہ جو بلٹ ان نیو آپریٹر ہے وہ یہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں کرتا ایگزامپل دیکھیے میں نے کہا اس کو پروگرام کے اندر کہ مجھے ہزار انٹیجرز کے لیے جگہ دے دو now the new operator that's built in fail fail ہونے کی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ جی فری اسٹور کے اوپر ہزار انٹیجرز کی جگہ ہی کوئی نہیں وہ نہیں ہے تو اوور لوڈیڈ ہو نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا آگے آپ ایلوکیٹ نہیں کر سکیں گے اسپیس کو لیکن واٹ ہیپنس اگر فری اسٹور جو ہے وہ فریگمنٹ ہو چکا ہے یعنی آپ نے کچھ میمری وہاں سے لی پھر کچھ اور مانگی پھر کچھ اور مانگی تو جو فری اسٹور ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں اب جو اویلیبل میمری ہے وہ تو ہزار انٹیجر سے کہیں زیادہ پڑی ہوئی ہے لیکن کہیں پہ بھی ایک بلاک ہزار انٹیجر کے لیے نہیں ہے تو جو بلٹ ان نیو آپریٹر ہے وہ ایک بلاک حاصل نہیں کر سکے گا you could overload your own new operator and then go and see کہ آل رائٹ اس میموری کو اس طریقے سے مینیپولیٹ کرو تاکہ وہ جو خالی جگہ تھی وہ ایک جگہ پہ ہو جائیں اور پھر جب ہو جائیں تو مجھے وہ میموری کا ہینڈل واپس دے دو we can do that it is advance programming but the possibility exist اس کے ساتھ ڈاؤن سائڈ بھی ہیں same apply global delete downside کیا ہیں ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ جی اگر آپ نیو کو گلوبل لیول کے اوپر اوور لوڈ کر دیتے ہیں یعنی یور اون ڈیفینیشن جو نیٹو آپریٹرس ہیں جو کہ لینگویج سی پلس پلس نے آپ کو پرووائڈ کیے ہیں نیو اور ڈیلیٹ وہ ہمیشہ کے لیے اس پروگرام کے لیے غائب ہو جائیں گے you can never call them again because every every time time you you try to use use new new تو آپ کا ڈیفائن کال ہو جائے گا اے ڈیلیٹ آپ والا ڈیلیٹ استعمال ہو جائے گا اور یہ بھی آگے چلیں کہ نیو کے اندر بھی آپ گلوبل نیو کال نہیں کر سکتے وہ چھپ گیا ہے once and for all once you define your own global level new operator you have hidden and made unusable new operator provided by the language so you have to be careful with that nonetheless اگر نیو آپریٹر کلاس کے اندر ہم ڈیفائن کریں یہ کلاس کا ممبر آپریٹر ہے then things are all right because جب اس کلاس کا آپ ساتھ آپ نیو کال کال کریں گے جیسے کہ ڈیٹ ہم نیو آبجیکٹس کریٹ کر رہے ہیں تو پھر ڈیٹ کلاس کا نیو آپریٹر کال ہو جائے گا آن دا ادر ہینڈ ہم نکل کے کوئی انٹیجرس کی ایرے کریٹ کر رہے ہیں یوزنگ نیو تو جو گلوبل نیو تھا جو لینگویج کے ساتھ آیا تھا وہ والا کال ہوتا رہے گا نا by making new a member function of a جی گلوبل اسٹل اویلیبل اور کلاس کے لیے جو بھی ہم نے اسپیشل کام کرنا ہے وہ نیو کے اندر کر لیں تھوڑے سے رولس کی بات ہو جائے جب بھی ہم نیو کو اوور لوڈ کرتے ہیں تو نیو کی ریٹرن ٹائپ جو ہے so it is void star اور پھر اس کا ایک آرگومنٹ بھی دیا جاتا ہے which is size T size size D یاد رہے is a data type internally defined کہ جی دا لارجسٹ ہول نمبر جتنا بھی ہمیں چاہیے ہوگا وہ اس ڈیٹا ٹائپ کے اندر پورا آ سکتا ہے سو so, نیو کو ایک ہول نمبر آرگومنٹ دیا جاتا ہے usually an int and it always a void star یعنی void point this rule is true whenever you want to overload new یہ آپ کا سنٹیکس قائم رہے گا نیو کے اندر آپ جو بھی کرنا چاہیں ہم سی ایل یا ایم ایلاک کال کر لیں جو کہ سی کے built in memory allocation functions تھے ان کے اندر ٹیسٹنگ کرنا چاہیں کر لیں میموری کے اندر کوئی چیزیں لکھنا چاہیں سی ایل کال کر لیں تو memory will be initialised we can do that and we return pointer to the allocated memory which is always of void pointer type delete جو ہے آپریٹر جب بھی ہم اوور لوڈ کریں گے it returns nothing so it's void but it always takes as an argument a void point وہی چیز جو کہ نیو کے ساتھ ہمیں ملی تھی وہ اب ڈیلیٹ کو دی جاتی ہے so these are the rules whenever you writing new and delete and the same rules apply whether you writing them inside a class as member functions or outside a class which means you're overloading or overriding the global new and delete so be aware of that جب بھی ہم یہ نیو اور ڈیلیٹ جو ہے کلاسز کے ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو we have to be careful to understand کہ what is the sequence of events that is happening جب بھی ہم اپنا نیو یا ڈیلیٹ لکھتے ہیں کسی کلاس کے لیے یعنی we write it as a member operator what happens is کہ پہلے میمری کا ایک بلاک ایلوکیٹ ہوتا ہے اور میمری بلاک ایلوکیٹ ہونے کے بعد کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے اسی طریقے سے جب بھی ہم اپنا ڈیلیٹ لکھتے ہیں تو پہلے ڈسٹرکٹر کال ہوتا ہے یعنی ریورس سیکوینس چلتا ہے پہلے ایک آبجیکٹ ڈسٹرو ہوتا ہے اور پھر اس کی میمری جو ہے وہ فری اسٹور پہ واپس رکھ دی جاتی ہے does this mean it means کہ ہم نے اسٹیٹک کا کی ورڈ جو ہے ان کے اندر استعمال نہیں کیا ہم نے تو سمپلی لکھ دیا void star Date colon colon operator new اور آگے سائز سائز ٹی یہ اس کی ڈیکلریشن تھی نیو آپریٹر کی and what that read as کہ جی یہ ڈیٹ کلاس کا ممبر آپریٹر ہے اس کو ایک سائز دیا جا رہا ہے کہ جی اتنی میمری ہمیں ایلوکیٹ کرو اور یہ ریٹرن کرے گا وائڈ پوائنٹ لیکن یہ کام کر رہا ہے like static function what is a static function جب بھی ہم کوئی ممبر فنکشن یا ممبر آپریٹر اسٹیٹک ڈکلیئر کرتے ہیں then it can only access and manipulate static member of the class static data members کو وہ مینیپولیٹ کر سکتا ہے ایکچوئل ڈیٹا ممبرس کو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا if you think about it جب ہمارا نیو کال ہوا کلاس کا ممبر آپریٹر اور وہ میمری ایلوکیٹ کرنے گیا تو اس وقت تو ابھی آبجیکٹ ایگزٹ ہی نہیں کرتا تھا اگر کوئی آبجیکٹ ایگزٹ نہیں کرتا تو اس کے کسی بھی ڈیٹا ممبر کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا لہذا اس آپریٹر کا behaviour is exactly like that of a static function جب وہ میمری واپس آ گئی پھر کانسٹرکٹر چلا اور کنسٹرکٹر چلنے کے بعد آبجیکٹس کریٹ ہوئے وہ اس میمری میں ہی کریٹ ہوئے جو کہ نیو نے واپس کی تھی اور پھر اسائنمنٹ ہم جو بھی کریں اسی طریقے سے اگر ہم ڈیلیٹ کو دیکھیں تو ڈیلیٹ سب سے پہلے آبجیکٹس کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے اگر آبجیکٹس پہلے ڈسٹروائے ہوتے ہیں اور پھر میموری ڈی ایلوکیٹ ہوتی ہے that means that objects no longer exist when we are trying to deallocate the memory so the delete operator also looks like our static member function اور سنٹیکس ان کا یاد رہے کہ جی نیو جو ہے وہ ہے نیو اور ڈیلیٹ ہمیں دیتے تھے دیکھیں جب ہم نے نیو کو انٹروڈیوس کیا تھا تو I mention that it was more and more elegant than calling the standard C type memory allocation function کیونکہ وہ وائڈ پوائنٹر ریٹرن کرتے تھے اور ہمیں کاسٹ کرنا پڑتا تھا to a pointer of the correct type یہاں پہ اب اگر آپ اوور لوڈ کرتے ہیں ایز a non member or as a member function new جو ہے اب وائڈ پوائنٹر ہی ریٹرن کرے گا جب آپ کلاس کے اندر کرتے ہیں تو it is automatically taken care of وہ وائڈ پوائنٹر ریٹرن کرے نہ کرے اس کے اندر ہی کاسٹنگ ہو جاتی ہے اور آپ کو آبجیکٹس مل جاتے ہیں لیکن اگر آپ کلاس کے باہر یعنی گلوبل نیو لکھیں گے تو be careful it now behaves like the older C function and then you must cast it to the appropriate type let's go on and think about what about arrays can we allocate new کے ساتھ arrays inside a class یعنی is there a way of allocating multiple objects using new the answer is we can always do that لیکن اس آپریٹر کو بھی آپ کو بتانا چاہیے کہ جی یہ نیو جو ہے یہ ارے کو ایلوکیٹ کرنے جا رہا ہے بجائے یہ کہ یہ ایک آبجیکٹ کو ایلوکیٹ کرنے جا رہا ہے سو so اس کے لیے we use the array notation again کہ نیو کے ساتھ آپ اسکوئر بریکٹس لگاتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی جو اوور لوڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ اسکوئر بریکٹس لگاتے ہیں نا what that means is that if you are overloading new and delete for your own class you will probably write two different types of new ایک جو ہے جو کہ سمپل میموری ایلوکیٹ کر کے آپ کو ایک آبجیکٹ دے دے گا اور دوسرا نیو جو ہے ایک ارے آف آبجیکٹس کے لیے میموری کریٹ کرے گا اور ارے آف آبجیکٹس کے لیے کنسٹرکٹر کال کرے گا اور آپ کو دے دے گا نا جب ہم گلوبل نیو استعمال کر رہے تھے we found the syntax was very simple and we just use کے ڈیلیٹ کے ساتھ یاد رہے کہ جی ارے آپریٹر جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے یہاں پہ it is now our responsibility to provide different types of new and different types of delete تاکہ اوور لوڈنگ پراپرلی کمپلیٹ ہو سکے چلیں آئیے ذرا نیو اور ڈیلیٹ کو چھوڑتے ہیں اور تھوڑا سا ایک اور نیا آپریٹر اوور کر کے دیکھتے ہیں یہ اوور لوڈیڈ آپریٹر بذات خود ارے آپریٹر ہے دیکھیں ایک بڑا اسٹینڈرڈ سا پرابلم آتا ہے پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم نے ایک ارے ڈکلیئر کی لیٹ سے دس انٹیجرز کی نیچے جا کے جب ہم ایک لوپ میں وہ انٹیجرز یا گیٹ کرنے لگے یا ان کو ڈسپلے کرنے لگے یا کچھ کمپیوٹیشن کرنے لگے تو لوپ جو ہے وہ شاید زیرو سے لے کے سو تک چل جائے آپ کے کوڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے and you might actually run off the end of the array array دس کی تھی اور آپ انڈیکس کرتے جا رہے ہیں گیارہ بارہ تیرہ چودہ and so on that's an error that the compiler may not catch why not think about it یعنی اوپر میں نے کہا انٹ آئی ارے ٹین نیچے اگر میں لکھ دیتا ہوں for I equal to zero I less than hundred increment I تو آج کل کے جو نئے کمپائلرس ہیں بائی اینڈ لارج اس ایرر کو پکڑ لیں گے کہ جناب آگے اگر میں نے لکھا ہوا آئی ارے آف آئی تو some intelligent compiler may catch this error how by looking at the size of the array that was declared and looking at the loop counter and seeing hey you running off the end of the array but the problem is کوئی لازمی تو نہیں ہے کہ ہم جو فور لوپ لکھ رہے ہیں اس کے اندر ہنڈریڈ ہی لکھا ہو وہاں پہ کوئی ویریبل بھی تو آ سکتا ہے for I equal to zero I less to upper limit upper limit کی کیا ویلو ہے پروگرام کے اندر کہیں ڈیفائن ہوئی ہو becomes very difficult and it's a common programming error کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جہاں پہ لکھ رہے ہوں آئی ارے آف آئی جیسے ہی ہم لکھیں تو کوئی جادو ایسا چل جائے کہ جناب آئی ارے آف آئی اگر تو ویلڈ انڈیکس ہے اس ارے کے لیے تو کوئی ویلو ریٹرن ہو ورنہ کوئی ایرر کال ہو جائے یا ہمیں رپورٹ کر دیا جائے اس کام کے لیے جو ارے آپریٹر ہے یعنی اسکوئر بریکٹس ان کو بھی اوور لوڈ کیا جا سکتا ہے اب تھوڑا سا اس کی اوور لوڈنگ کے لیے وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ وہی بات کہ جی پہلے آپریٹر کو کھول کے دیکھا جائے کہ جی کیا چیز ریٹرن ہوتی ہے اس نے کیا کرنا ہے جب بھی ہم کہتے ہیں وہی اگزامپل لے لیتے ہیں انٹیجرس ہیں آئی ارے ہے اور اس کے دس ایلیمنٹس ہیں whenever we see I array of five what are we talking about we talking of the six element of the array یعنی دا چھواں نمبر جو ہے چھواں انٹیجر جو ہے اس ارے میں سے اس کی ویلو کی بات ہو رہی ہے سو so, اگر ہم ارے آپریٹر لکھنا چاہتے ہیں کہ جب ہم لکھیں I array square bracket five square bracket close تو بجائے بلٹ ان آپریٹر کال ہونے کے ہمارے والا جو ہے اوور لوڈیڈ ارے آپریٹر وہ کال ہو تو وہ آپریٹر ریٹرن کیا کرے گا پھر آگے انڈیکس اس کو پاس ہوگا جو آئی ہم لکھ رہے ہیں اسکویئر بریکٹس کے اندر مین کوڈ کے اندر the syntax of the declaration line of this array operator اس کے اندر جا کے ہم کیا کریں سو so, دیکھیں ہم نے شروع اس واسطے کیا کہ جی تاکہ ہم انلیگل انڈیکس نہ دے بیٹھیں ارے کو so what you would want to do is you may want to have a knowledge of the array length in the case of objects we would normally have the length in data member in the case of an array which is defined ہم نے یاد ہوگا آپ کو ایک آپ کو آئیڈیا دیا تھا اور ایک اسٹائلسٹک ایشو دیا تھا کہ جب بھی اریز ڈیفائن کر رہے ہوں تو اوپر ایک شارپ ڈیفائن کے ساتھ ایک دکھا دیں جس کو پھر استعمال کریں ارے کی ڈیکلریشن کے اندر سو so اگر ہم اوپر کہہ دیتے شارپ ڈیفائن میکس نام اور پھر کہتے انٹ آئی ارے میکس نام اور پھر اسٹائل کے طور پہ میکس نام ہم فل کیپٹلس میں لکھتے ہیں کیونکہ وہ شارپ ڈیفائن کے ساتھ میکس نام از اے کانسٹینٹ تو ارے کی ڈیکلریشن میں وہ استعمال ہو سکتا ہے اب جب ہم آئیں گے ارے آپریٹر کے اندر وی have a number or a value to compare it against so جب انڈیکس آپ نے دیا تو آپ سیدھا سیدھا اف اسٹیٹمنٹ کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں کہ جو انڈیکس آیا ہے وہ میکس نہ مائنس ون یاد رہے زیرو بیسڈ انڈیکسنگ ہو رہی ہے اس سے بڑا تو نہیں اگر بڑا ہے you could simply display an error message saying invalid index called otherwise you would return reference to the value at the correct index location so this is a nice way of overloading the array operator یہی چیز آبجیکٹس کی ایریز کے اندر بھی کام آئے گی and it is very important when we working with more complex data structures جو کہ آپ آئندہ کورسز کے اندر پڑھیں گے کہ جب آپ ایک ڈیٹا اسٹرکچر بناتے ہیں اور اس کی ایرے بنا لیتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ جی ایرے میں سفر کیا جائے we want to traverse an array from beginning to end or from end to beginning or do some things with it what we never want to do is کہ جی ارے میں نیکسٹ نیکسٹ نیکسٹ کرتے جائیں اور نیکسٹ کر کے ارے کے اینڈ سے باہر گر جائیں you do not want to do that لیکن نیکسٹ جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے is a very important operation it's like saying کہ جی اس وقت جہاں پہ بھی میں ہوں اس سے اگلا نمبر مجھے دے دو یا اس سے اگلا آبجیکٹ مجھے دے دو so next will be used previous will be used whenever we using next we saying current index plus one کی ویلو دے دو and if we normally use جو بلٹ ان ایرے آپریٹر ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ کرنٹ انڈیکس پلس ون جو ہے وہ ویلڈ لوکیشن ہے کہ نہیں ارے کے اندر اس کے لیے اگر ہم یہ اوور لوڈ کر لیں ارے آپریٹر کو تو we can do the error checking the same thing happens to previous کہ جی جہاں پہ بھی ہم ہیں اس سے پریویس آبجیکٹ ہمیں مل جائے تو ہم انڈیکس مائنس ون کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں واٹیکس zero at time well index minus one would have gone off داگنگ again we can trap inside our overloaded array operator آئیے اس انٹ ارے کو ہم ایک کلاس بنا کے اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جی اس کی ارے مینیپولیشن کیسے کی جاتی ہے suppose we create a class called int array اور ہم کہتے ہیں کہ جی دس از اے کلاس جس کے objects will hold arrays of integers اس کے ڈیٹا ممبرز جو ہیں بڑے سمپل ہیں ایک ہے لینتھ اٹس این انٹیجر اور وہ بتائے گا کہ جی اس انٹیجر ایرے کے اندر کتنے نمبرز ہم نے اسٹور کیے ہوئے ہیں اور دوسرا is simply a pointer that that points to the the beginning of array we have allocated so we can see I P T R so int star I P T R is the other data member مزے کی چیز یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک ایرے ایلوکیٹ ہوگی اس آبجیکٹ کے اندر ہم اس کو انڈیکس بھی کرنا چاہیں گے جیسے عام ایرے کو کیا جا رہا ہے حالانکہ اندر تو ایک پوائنٹر پڑا ہوا ہے اور کنسٹرکٹر کے اندر ہم جگہ ایلوکیٹ کریں گے تو یہاں سے اگر ہم جمپ کریں اور ہم اپنے مین پروگرام میں آئیں تو اس کی پہلی لائن اگر دیکھیں تو ہم کہیں گے انٹ ایرے آئی کے اندر ten which says all we want is an integer array object that holds ten integers in an array format اور پھر ہم چاہیں گے کہ I of zero I of one I of two کر کے اس کو استعمال کیا جا سکے I now is not an integer it's an object اور آبجیکٹ کا انڈیکس ہم کام استعمال کرنا چاہتے ہیں so in a way what we want to is to overload the array subscripting operator inside this class اور پھر جیسے میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دیا کہ ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ چیزیں اس کو اوور لوڈ کرتے وقت ہم یہ ارے کے باؤنڈز کی چیکنگ جو ہے وہ بلڈ ان کر دیں گے کلاس کے اندر so what we do is we write that member operator which returns a reference to an integer and takes an index as an argument goes in checks against the bound of that array اب کیونکہ ہم نے آبجیکٹ بنایا ہے اور یوزر ڈیفائن ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمارا کام اور زیادہ آسان ہو گیا ہے کیونکہ ارے کی length is a data member so we can straight off check کہ جو انڈیکس دیا گیا ہے ایلیمنٹ کا وہ کیا ہماری لینتھ سے باہر تو نہیں ہے it is not less than zero and it is not greater than or equal to length zero based indexing ہے so the valid values for the index will be zero to length minus one that is how we will define this array subscript operator within the class once we have created the object we can just go and use it because we can use it any look like an ordinary array so we can write for J to zero J less whatever increment J اور پھر I of zero as an ordinary array حالانکہ استعمال آبجیکٹ ہو رہا ہے اور آبجیکٹ کے اندر انڈیکسنگ ہو رہی ہے اس ایگزامپل کو آپ ذرا کیئرفلی اسٹڈی کریں because it illustrates an interesting concept جو آبجیکٹ ہے ہم نے آبجیکٹس کی ایرے نہیں بنائی ایک آبجیکٹ بنایا ہے اس کے اندر ایرے ایلوکیٹ کی ہوئی ہے اور وہ نارملی ہم ڈائنامک میموری ایلوکیشن کے ساتھ کرتے ہیں اس کا کنسٹرکٹر کو بھی دیکھیں جب بھی ہم مین پروگرام کے اندر لکھتے ہیں انٹ ایرے آئی ٹین تو وہ دس انٹیجرز کی جگہ نیو آپریٹر کے ساتھ ایلوکیٹ کرتا ہے اس کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ آئی پی ٹی آر کے اندر رکھ دیتا ہے لینتھ کی ویلو انیشلائز کر دیتا ہے to the value ten and now we get something which is actually a single object but behaves like a well behaved array when I see a well behaved array what I am talking about is کہ جی ان ایڈورٹینٹلی بھی غلطی سے بھی آپ اس کا انڈیکس غلط نہیں دے سکتے just to prove to your self جی انڈیکس غلط دیا جا سکتا ہے why don't you write a simple C program ٹھیک ہے آپ نے لیے ایک انٹیجرس کی ارے ڈکلیئر کریں ordinary array not an object اور پھر اس کو انڈیکس کر کے آپ پرنٹ کریں کہ جی دس انٹیجرس کی ارے آپ نے ایلوکیٹ کی ہے اور گیارہ یا بارہ انٹیجرس کو پرنٹ کرنے کی کوشش کریں نارملی یو ول فائنڈ کہ جی garbage will be printed because we don't know کہ وہاں پہ ویلو کیا ہے بٹ کوئی پروگرام میں ایرر جنریٹ نہیں ہوتا پرنٹنگ تو ویسے ہی سیف آپریشن ہے بیکاز پڑھا اور لکھ دیا لیکن writing is a very dangerous operation what happens if were to write into illegal memory location ہم کہتے I of J J is the index is equal to twenty اور انڈیکس کی ویلو ارے کی باؤنڈ سے باہر ہے آپ کسی اور جگہ پہ میمری میں کوئی ویلو لکھ رہے ہوں گے now unless bound checking is being done at run time it is quite possible that you write into a memory location جو کہ صرف آپ کے کنٹرول میں نہیں بلکہ کسی اور پروگرام کو کریش کر دے یا پورے کمپیوٹر کو کریش کر دے اس لیے when we use subscripting operator اپنا جب ڈیفائن کرتے ہیں we make arrays very elegant and safe to use and therefore this example is an important one کیونکہ اس کا بھی استعمال بعد میں کافی ہوگا you should study this well so so, آج ہم نے کن کن چیزوں کی بات کی ہم نے شروع کیا by talking about arrays of objects arrays of objects جو تھے میں نے بتایا کہ کیونکہ یہ یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس ہیں we can actually declare arrays of these data types یاد یہ رہے کہ جب بھی ارے ڈکلیئر ہوتی ہے تو ہر ارے ممبر کے لیے کنسٹرکٹر کال ہوگا اور جب آپ کا پروگرام ختم ہوگا یا ارے ڈسٹروائے ہوگی تو ہر آبجیکٹ کے لیے اس کا ڈسٹرکٹر کال ہوگا so it is sequential and it happens for each object جب آپ ارے ڈکلیئر کرتے ہیں اگر آپ اسی وقت انیشلائز کرنا چاہیں آبجیکٹس کو تو آپ کر سکتے ہیں یوزنگ ادھر اے کنسٹرکٹر کال اور by using some explicit values for example اگر کنسٹرکٹر کوئی آپ کے پاس ایسا ہو اس آبجیکٹ کلاس کے لیے جہاں پہ ایک آرگومنٹ سے آبجیکٹ کریٹ ہو سکتا ہو تو then you can provide list of only without only without a constructor and you will get an array of objects created and properly initialized اس کے بعد ہم گئے کہ جی اریز کو ڈائنامکلی بھی الوکیٹ کیا جا سکتا ہے آبجیکٹس کی اریز کو and we found that we could do that by using the new operator and therefore using the new operator you could actually allocate enough memory for all of the objects that you need اور وہ میمری جب ایلوکیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہر آبجیکٹ کے لیے کنسٹرکٹر کال ہونے لگ پڑتا ہے ڈفرینس یہاں پہ یہ تھا کہ جب نیو کے ساتھ ہم میمری ایلوکیٹ کرتے ہیں اس وقت آپ کوئی انیشلائزیشن آرگومنٹ نہیں دے سکتے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہی کال ہوگا اسی طریقے سے جب ڈیلیٹ کال ہوتا ہے تو ڈیلیٹ جو ہے پہلے ڈسٹرکٹر کو کال کرتا ہے یعنی objects are deleted and then the memory is freed so you have to be careful whenever you using new to allocate for arrays arrays of objects then when you go to delete you must use the operator operator the array notation اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو صرف پہلے والے آبجیکٹ کی میموری پراپرلی ڈسٹروائے ہوگی کیونکہ ایک ڈسٹرکٹر کال ہوگا جب آپ ڈیلیٹ کے ساتھ ارے نوٹیشن یعنی اسکوائر بریکٹس لگا کے کال کرتے ہیں تو پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ جی ایک ارے ڈیلیٹ ہو رہی ہے it goes back looks at کہ کتنے آبجیکٹس کے لیے یہ جگہ ایلوکیٹ کی گئی تھی اتنی دفعہ ڈسٹرکٹر کال ہوں گے اور پھر وہ میمری جو ہے واپس فری اسٹور کے اوپر ڈال دی جائے گی we went on and we look at the use of new and delete and we saw that we can even overload these operator اور اوور لوڈ کے لیے میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلس دیے اور کچھ انسینٹو دیا کہ جی کئی دفعہ ہم خود کرنا چاہتے ہیں کہ جی اپنا نیو لکھیں یا اپنا ڈیلیٹ لکھیں گلوبل نیو اور ڈیلیٹ کو اوور لوڈ کرنے کے اوپر میں نے تھوڑی سی وارننگ بھی دی کہ اگر یہ کریں گے تو جو سی پلس پلس آپ کو پرووائڈ کرتی ہے نیو اور ڈیلیٹ وہ کبھی نظر نہیں آئیں گے آپ کے پروگرام میں اور آپ والے اوور لوڈیڈ نیو اور ڈیلیٹ ہی استعمال ہوتے رہیں گے اس کی ڈاؤن سائڈز بھی ہیں کہ جی اب نیو بھی وائڈ پوائنٹر ریٹرن کرتا ہے pointer of the correct type return نہیں کرتا بیکاز اٹ اوور لوڈ ایوری ٹائپ آف نیو لیکن اگر آپ گلوبل نیو اور ڈیلیٹ سے ہٹ کے اگر کلاس کے اندر آپ اپنا نیو فنکشن لکھیں یعنی it's a member operator then it's all right only for members of that class when we create objects they will call the class member new باہر سے کوئی اور آبجیکٹ اور کسی کلاس کا ٹائپ یا نیٹو ڈیٹا ٹائپ کو اگر نیو کے ساتھ میموری الوکیٹ کر رہے ہوں تو جو سی پلس پلس کا بلٹ ان آپریٹر ہے وہی کال ہوگا پھر اس کی کچھ لوازمات تھیں and finally we look at a very important operator array operator array subscripting operator brackets بجاتے خود ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جی ارے کو انڈیکس کیسے کرنا ہے اور آئندہ جو آپ پڑھیں گے جب ڈیٹا اسٹرکچر کا کورس تو اس میں بھی دیکھیں گے کہ یہ آپ کے بہت کام آئے گا کہ ارے میں آگے پیچھے چلنے کے لیے جو آپ کا اپنا لکھا ہوا آپریٹر ہے وہ باؤنڈ چیکنگ کر دیتا ہے سی پلس پلس اور آٹومیٹیکلی آپ کو کوئی ارے کی باؤنڈ چیکنگ پرووائڈ نہیں کرتی I think that was quite enough for today Please study the handouts and look at the reference material that we have put on the learning management system to understand most of these topics. A lot of reading and a lot of practice is required. So till next time, Khuda Hafiz.